ابو راشد کہتے ہیں سیدنا مار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ہمیں مختصر سا خطبہ دیا ایک قریشی آدمی نے ان کو کہا آپ نے دلوں کو متاثر کرنے والی بہت اچھی باتیں کی ہیں لیکن اگر اس خطاب کو کچھ لمبا کر دیتے تو بہتر تھا انہوں نے کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو لمبا کرنے سے منع فرمایا ہے حدیث نمبر ستائیس سو چھیانوے مسند احمد